اور صحیح طور سے ادا کرنے میں کامیاب ہو جاؤ تو ہم اس کے بدلے چار نعمتیں عطا فرمائیں گے وہ ذمہ داری کیا ہے ولو انہم فعلوا ما يعذون به کہ صرف وہ کام کرتے رہو جس کام کی تمہیں نصیحت کی جاتی بما آتاکم الرسول فخذوه بما نہاکم عنہ فانتہو یعنی جو کچھ میرا رسول تمہیں دے اور جس چیز کی تمہیں نصیحت کرے اسے تم اپنا لو اور جس چیز سے روکے اس سے بعد آ جاؤ بس یہ ایک ذمہ داری ہے جب بھی دیکھو رسول کی طرف دیکھو اور جب بھی سنو رسول کی بات سنو اور جب بھی عملی جامہ پہناؤ تو رسول کے فرمان اور آپ کی سنت اور آپ کے ارشاد گرامی کو پہناؤ اس کے سوا کسی اور طرف نہ دیکھنے کی ضرورت ہے نہ جھانکنے کی اور نہ کہیں جانے کی دنیا میں دعوتیں بہت ہوں گی نظریات بہت ہوں گے اور دعوت دینے والے بھی بہت ہوں گے ثقافتی اور تہذیبیں بہت ہوں گی مگر تم اس ذمہ داری پر پورے وسوخ کے ساتھ قائم ہو جاؤ کہ صرف رسول کی نصیحت کو سننا ہے اسی کو ماننا ہے اور اسی کو اپنانا ہے حالات کچھ بھی ہوں اور زمانے کے ظروف کچھ بھی ہوں اس کے سوا نہ کہیں جھانکنا ہے اور نہ ہی کسی کی بات کو سننا ہے وان عقیم بجہ کل دین حنیفہ اپنا چہرہ دین کی طرف سیدھا کر لینا ہے اور دین ہی کو اپنانا ہے بس یہ ایک ذمہ داری ہے اس کے چار نتیجے ہیں اور چار نعمتیں اس کے بدلے اللہ پاک نے عطا فرمانے کے وعدے فرمائے ہیں لکان خیر اللہ نمبر ایک ہر قسم کی خیر تمہیں عطا فرما دیں گے اور اس کے برعکس ہر قسم کے شر سے نقصان سے تمہاری حفاظت فرمائیں گے جہاں خیر خیر مطلق ہے خواب و دنیا کی خیر ہو یا مرنے کے بعد قبر کی خیر ہو یا پھر کل جب قیامت قائم ہوگی تو روز حشر کی خیر ہو خیر مطلق کا وعدہ ہے ہر قسم کی خیر تمہاری جھولی میں ڈال دیں گے خیر عظیم اللہ رب العزت جس چیز کو خیر فرماتا ہے وہ کتنی بڑی خیر ہوگی ہمارے تصورات سے بڑھ کر یہ ایک وعدہ ہے دوسرا وعدہ یہ ہے بشد تصویر اور تمہیں دشمن کے مقابلے میں ثابت قدمی دیں گے فتوحات عطا فرمائیں گے نصرت اور غلبہ عطا فرما دیں گے اور تم سے دشمن کا ہر قسم کا روح نکال دیں گے تمہیں طاقتور کر دیں گے اور فتح اور غلبہ عطا فرمائیں گے بس تمہاری ذمہ داری یہی ہے کہ وہی کام انجام دیتے رہو جو تمہیں میرا رسول دیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اسی پر قائم رہو پوری مضبوطی اور پختگی کے ساتھ تو یہ غلبہ اور نصرت ادا کرنا ہماری ذمہ داری ہے تمہارے قدموں کو ثبات عطا فرمانا ہماری ذمہ داری ہے یہ ایک عظیم وعدہ خالق کائنات کی طرف سے اور تیسری نعمت یہ ہے وعید اللہ عطینارم مل اجر العظیم اپنی طرف سے ہم اجر عظیم اور ثواب کثیر بھی عطا فرمائیں گے اور چوتھی نعمت یہ ہے بلحدینہ ہوں سرات و مستقیم اسراط مستقیم کی ہدایت پر ثابت قدمی عطا فرما دیں گے یہ چار عدیم شان انعام ہیں احسان ہیں اللہ رب العزت کی طرف سے اور ان کے مقابلے میں ذمہ داری صرف ایک ہی عائد کی گئی ہے اور وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع ہو اور آپ کی سچی محبت ہو جو صرف اسی حقیقت پر منتج اور قائم ہو کہ بس رسول کا کہنا ماننا ہے اور آپ ہی کی فرم برداری کرنی ہے آج اس فرمان پر عمل کرنا ہم سب کی ضرورت ہے کیونکہ ایک عظیم وعدہ اس فرمان کے اندر موجود ہے وہ اشدہ تصویر تھا دشمن کے مقابلے میں ثابت قدمی آج ہمیں دشمن کی گیدڑ بھپکیوں کا سامنا ہے کھوکھلی دھمکیوں کا سامنا ہے اور ہو سکتا ہے یہ قوم جنگ میں جھونک دی جائے اور ہر جنگ کی تیاریاں دو قسم کی ہوتی ہیں ایک مادی تیاری ظاہری اسباب اختیار کرنے کی اور دوسری مانوی اور روحانی تیاری اور مسلمان جو جنگ جیتے ہیں وہ مادی تیاری سے زیادہ مانوی دینی اور روحانی تیاری سے جیتے ہیں اور اللہ رب العزت نے یہاں ثابت قدمی عطا فرمانے کے لیے رسول کی غلامی اختیار کرنے کی ہدایت دی ہے کہ ان کے سچے غلام بن جاؤ اور سچا تعلق ان کے ساتھ جوڑ لو یہ فتح کی اساس ہے اور غلبے کی سب سے قوی بنیاد ہے اور ظاہر ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سب سے پہلا امر ہے جو آپ کی نصیحت ہے وہ اللہ رب العزت کی توحید کے تعلق سے ہے آپ کی پہلی دعوت اور آپ کے مشن کا آغاز لا الہ اللہ اللہ کہ اس بات کا اقرار و اعتراف کر لو کہ اللہ تعالی کے سوا کوئی معبود حق نہیں ہے معبود لوگوں نے بنا رکھے ہیں بہت سی درگاہیں اور بہت سے آستانے مگر وہ سب جھوٹے ہیں سچا اور حق معبود صرف اللہ رب العزت ہے جس کا صحیح معنی میں اقرار و اعتراف کر لو اور اس کا صلاح کیا ہے تف تم فلاح پا جاؤ گے اور کامیاب قرار پا جاؤ گے یہ آپ کی پہلی دعوت ہے اور آپ کے مشن کا نقطۂ آغاز ہے اور اس مشن کی آبیاری کرنے والوں کے لیے کامیابی کی بشارت ہے تمہاری فلاح جو ہے اور کامیابی جو ہے وہ لا الہ الا اللہ پر قائم اللہ رب العزت کی توحید پر جو آیت استخلاف ہے جس میں تمکین فی الارض کے وعدے ہیں اس میں بھی یا بدون ولاش گون ابھی شہی ہے ہم زمین کا غلبہ کب دیں گے اور زمین کی طاقت کب عطا فرمائیں گے جب یہ بندے میری عبادت کریں اور اس عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں گویا توحید خالص جو ہے یہ اس تمکین نصرت اور غلبے کی اساس اور یہی اللہ تعالیٰ کا یہاں وعدہ ہے ما ونفا نبی کہ جس چیز کی نصیحت کی جاتی ہے صرف اسی کو اختیار کر لیں اپنا لیں تو بہت سے وعدوں کے ساتھ ساتھ وہ اشد تصویر تھا تمہیں ایک ایسی ثابت قدمی عطا فرمائیں گے کہ تمہارے مقابلے میں ہر محاذ پر دشمنوں کے پاؤں اکھڑ جائیں گے اور غلبہ اور اور ثبات تمہارا ہی مقدر بنے گی اور تمہیں ہی عطا کیا جائے گا ہاں اگر کبھی غلبہ اور سباد کے تقاضے پورے نہ ہوں تو اس میں ضرور تمہاری طرف سے کوئی کمی اور اگر کمی نہ ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کا امتحان اللہ اپنے پیاروں کو آزماتا ہے ان کا امتحان لیتا ہے اور اللہ چاہتا ہے کہ میرے کچھ بندوں کا خون میری راہ میں گرے اور بہے اور یہ خون جو ہے یہ شہادتیں جو ہیں یہ نصرت کی نوید ہے اللہ تعالیٰ کو خوش کر دیتی ہیں ایک بندے کی سب سے قیمتی شے اس کی جان ہے اور جب وہ جان بھی اللہ کے دین کے لیے قربان کر دیتا ہے اور خون کا نذرانہ بھی پیش کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتا ہے اور جب وہ خوش ہوتا ہے تو پھر وہ فتح و نصرت اور غلبہ اور مغانے میں کثیر عطا فرما دیتا ہے لیکن ضروری ہے کہ ان بنیادی امور کو سمجھا جائے بولو انا به اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتوں کو ہمیشہ پیش نظر رکھا جائے اور آپ کے دین کو ہمیشہ ہر شے پر ترجیح دی جائے اور آپ کے مشن کی آبیاری کی جائے جو کہ نشر توحید اور غلبہ توحید اور اگر ایک قوم اسلام قبول کرنے کے باوجود اعتقادی اعتبار سے ضعف کا شکار ہو جائے اور کمزوری اس محلال کا شکار ہو جائے تو پھر وہ قوم دشمن کے مقابلے میں مغلوب ہو جاتی ہے اللہ تعالی کی طرف سے جو نصرت کے فائدے ہیں وہ تو توحید خالص اور اتباع خالص پر قائم ہے اللہ رب العزت ظاہری وسائل کا محتاج نہیں ہے صحیح بخاری میں نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے اتنا یغلاب الف من الفم اذا صبر و صدق مسلمانوں کی تعداد صرف بارہ ہزار ہو صرف بارہ ہزار تو پوری دنیا بھی انہیں مغلوب نہیں کر سکے گی پوری دنیا بھی ان کا نقصان نہیں کر سکے گی اور ان پر غلبہ نہیں پا سکے گی ہاں دو شرائط ہیں ادا صبر ہو صدق ہو ایک یہ کہ وہ صبر کرنے والے ہوں اور دوسرے سچے ہوں بس یہ دو شرائط ہیں صبر صبر و عظیمت یہ ایک عظیم مقام ہے جو کہ انبیاء و صدیقین اور صالحین کا زیور صبر کی تین قسمیں ہیں ایک صبر الطاعت اللہ اور اس کے رسول کی باتوں اور فرامین کو قبول کر کے صبر کرنا حج صبر کا نام ہے نماز روزہ وضو زکوٰۃ یہ سارے امور صبر کا نام دوسری قسم صبر انجل معاشی جن چیزوں سے اللہ اللہ اس کے رسول نے روکا ہے ان سے بعد آ جانا اور پہلو ہی برتنا یہ بھی ایک صبر ہے زنا کو چھوڑنا یہ صبر ہے قصبے حلال کو چھوڑنا صبر ہے تمام معاشی ان سے کنارہ کشی یہ صبر شمار ہوتی ہے اور تیسری قسم صبر اللہ اقدار اللہ اللہ رب العزت کی تقدیر کے جو فیصلے ہیں ایک بندے کے بارے میں انہیں قبول کر کے صبر کرنا مثلا بیماری ہے دکھ درد ہیں سب تقدیر کے فیصلے ہیں نقصانات ہیں ان سب کو اللہ کا امر قرار دے کر ان پر صبر کرنا یہ صبر منہج صبر اگر یہ بارہ ہزار کی تعداد ان ساری صبر کی اقسام کے ساتھ صبر کا حق ادا کر دے وہ سادہ ہو اور ساتھ ساتھ سچے ثابت ہو جائیں صدق کے منہج کو اپنا لیں اور قبول کر لیں صدق صرف گفتگو کی سچائی کا نام نہیں ہے جس کو صدق مقال کہا جاتا ہے یا صدق گفتار کہا جاتا ہے بلکہ سچائی اللہ تعالیٰ کے حق میں اللہ کے رسول کے حق میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ سچائی یہ ہے کہ اس کی توحید کو دل و جان سے قبول کر لے اور اس کی توحید کا سچا خادم بن جائے اس کے ساتھ سچا تعلق جوڑ دے ایسا تعلق کہ اس کی فرما برداری کرے اور ایسا تعلق کہ کبھی اس کی نافرمانی سرزد ہو جائے تو اسی کے آگے توبہ کرنے بیٹھ جائے یہ بھی صدق تعلق باللہ ہے اللہ افرح میں توبت ابدے ہی اللہ کو زیادہ خوشی بھی تبھی جو ہے وہ پہنچتی ہے جب بندے گناہ کر کے توبہ کر لیں یہ بھی صدقے تعلق باللہ ہے رسول کے ساتھ سچے ہو جائیں ایسی سچائی کہ آپ کی حقیقی اتباع پر قائم ہو یہ سچائی نہیں ہے کہ رسول سے عشق و محبت کے دعوے ہو اور پیروی کسی اور کی ہو رسول پر جان قربان کرنے کا عزم ہو اور پیروی کسی اور کی ہو یہ سچائی نہیں ہے صدق تعلق میں رسول یہ ہے کہ آپ سے سچی محبت ہو جس محبت کی عملی تفسیر یہ ہے کہ آپ ہی کا کہا مانے یہ نہیں کہ محبت کا دعویٰ تو آپ سے ہے نماز کا وقت آئے تو نماز کیسے پڑھنی ہے جیسے باپ دادا پڑھتے ہیں جیسے ہمارا امام یا مفتی پڑھتا ہے یہ تو کوئی محبت نہیں جھوٹی محبت ہے تو یہ جو صدق ہے سچائی یہ ایک بڑی عظیم حقیقت ہے اور ایک عظیمت کی بات ہے چنانچہ یہ ایک بڑا عظیم فائدہ ہے کہ میری امت کی تعداد اگر صرف بارہ ہزار ہو دشمن اپنے تمام تر وسائل کے باوجود اپنی طاقتوں کے باوجود ان پر غلبہ نہیں پا سکے غلبہ انہی کے لیے مگر ان دو شرائط کے ساتھ ایک صبر کا منحج دوسرا صدق یعنی سچائی کا منحج سچی اطاعت ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس کی ایک عملی دلیل جنگ خیبر کا واقعہ ہے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ سے لوٹے کفار سے ایک عہد کر کے ایک ایگریمنٹ کر کے تو واپسی میں فتح خیبر کا پروگرام بنایا جو یہودیوں کا ایک مضبوط قلعہ تھا ان کی بستی تھی مگر وہ قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا کافی صحابہ کو زخم لگے ایک رات رسول اللہ علیہ وسلم نے اسی میدان خیبر میں فرمایا غَدًا رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهَ جو حب اللہ رسول کل میں خیبر کا جھنڈا ایک ایسے شخص کو دوں گا جس کو اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے اور اللہ اور اس کے رسول کو اس سے محبت ہے اللہ دئی اور اللہ اس کے ہاتھوں خیبر فتح کرا دے گا اپنی ترتیب پر آپ غور کریں اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور فتح خیبر یہ دونوں چیزیں لازم ملزوم چنانچہ اگلے روز آپ نے خیبر کا جھنڈا امیر المؤمنین جناب علی بن نبی طالب رضی اللہ عنہ کو عطا فرمایا اور ان کو جھنڈا دے کر روانہ کیا خیبر کی طرف اور ایک نصیحت دی کہ ان الفطلارس لکھ کہ اپنا رخ خیبر کی طرف کر لو اور بڑے وقار سے بڑے دھیمے انداز سے چلتے ہوئے آگے بڑھو اور ایک حدیث میں ولا تل یمینم ولا یسارا دائیں بائیں جھانکنا نہیں اور چلتے جانا ہے بڑی آہستگی کے ساتھ وقار کے ساتھ اور یہ دین کی فتح اور دین کا نشر اسی دھیمے پر اور وقار پر قائم ہے اچھل کود کا نام نہیں ہے ریلیاں اور جلوس اور جلسے اور نعرے اور بینر اور لوگوں کی دیواروں کو سیاہ کرنے کا نام نہیں ہے نعرے لکھ لکھ کر نہیں یہ ایک ایک عمل ایک دھیما عمل اور باوقار عمل ہے بڑے وقار کے ساتھ خیبر کی سرزمین کی طرف بڑھتے جاؤ دائیں بائیں جھانکنا نہیں اور یہ بھی ایک وقار جو شخص چلتے ہوئے کبھی دائیں دیکھ رہے کبھی بائیں دیکھ رہے کبھی پیچھے مڑ مڑ کے دیکھ رہا ہے تو اس کا یہ عمل وقار کے منافی ایک چھوڑا پن ہے اور جو شخص ایک وقار کے ساتھ سیدھا چلتا جائے اور اگر اسے دائیں بائیں دیکھنے کی ضرورت بھی ہو تو کھڑا ہو کر یہ کھڑا ہونا بھی ایک وقار ہے دیکھے پیچھے دیکھنے کی ضرورت ہے تو کھڑا ہو کر دیکھے یہ نہیں کہ قدم آگے بڑھ رہے ہیں اور نظر پیچھے کی طرف ہے یہ چیز وقار کے منافی فرمایا کہ علی تم بڑے پر وقار انداز سے چلتے جاؤ دائیں بائیں جھانکنا نہیں ہے حتہ تنزل بساحت حتیٰ کہ تم یہودیوں کی بستی میں جا اترو اور جو ان کا خیبر کا سہن یا میدان ہے اس میں جا اترو جا پہنچو یہ آپ نے کچھ تربوی امور دیے اور جناب علی روانہ ہو گئے اب دیکھیں یہ جو صدق تعلق الرسول ہے در حقیقت اطاعت کا نام چنانچہ علی رضی اللہ عنہ آگے بڑھتے جا رہے ہیں ایک سوال ان کے ذہن میں آتا ہے بڑا اہم سوال نبی علیہ السلام سے وہ سوال پوچھنا چاہتے ہیں بلکہ پوچھنا ضروری اب ضروری ہے کہ آپ کے پاس آئیں سامنے بیٹھیں اور یہ سوال کریں مگر نبی علیہ السلام کا حکم ذہن میں آ گیا کہ تم نے چلتے جانا دائیں بائیں بھی نہیں جان پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھنا چنانچہ ان کا رخ خیبر کی طرف ہی اور اپنی رفتار سے چلتے جا رہے ہیں اور نبی علیہ السلام کے فرمان کی اتباع کرتے ہوئے چلتے چلتے وہ سوال کی زور سے پکارا علام اقاتل یا رسول اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ان یہودیوں سے کس چیز پر اور کب تک لڑنا ہے کوئی لڑائی کی حد کوئی مقدار کب تک قتال کرتا رہا سوال بڑا اہم مگر ان تمام تقاضوں کے ساتھ کیا جو اللہ کے پیغمبر کی ہدایت رکنا نہیں نہ ہی دائیں بائیں جھانکنا چنانچہ چلتے چلتے یہ سوال کر ڈالا علامہ و خاطر یا رسول اللہ کس چیز پہ قتال کرنا اور کب تک قتال کرنا تو رسول اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح جواب دیا کہ قاتل حتیٰ لا تکون فتنہ یقون الدین و کل حد کہ علی اس وقت تک لڑنا ہے جب تک شرک کا خاتمہ نہ ہو جائے اور یہ لوگ توحید قبول نہ کر لیں یا تو ان کو گاجر مولی کی طرح کاٹ دو یا پھر یہ توحید قبول کر لیں توحید کا نشر ہمارا حق ہے اللہ تعالیٰ کا آڈر کہ اس توحید کو قائم کرنا جو ہم قائم کر چکے مدینہ منورہ میں اب آس پاس کی بستیوں میں اس کو قائم کرنا ضروری چنانچہ توحید کی اقامت تک لڑنا یا تو یہ قتل ہو جائیں یا پھر توحید قبول کر لیں چنانچہ اسی طرح ہوا اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے تقاضے اس طرح پورے ہوئے کہ نبی علیہ السلام کے امر کی پوری پوری اتباع اور پیروی اور یہ صحابہ کے ایمان کا اعجاز تھا یہ فضیلت اور منقبت جناب علی کی قسمت میں تھی آج ورنہ سارے صحابہ متبع رسول ہیں اور وہاں نافرمانی کا کوئی تصور نہیں اس سے بڑھ کر صحابہ کی شان ثابت اور موجود ہے نبی اسلام کی ایک حدیث ہے لو بوزین ایمان و بکر اگر اکیلے ابو بکر صدیق کا ایمان پوری دنیا کے ایمان کے ساتھ تولا جائے پوری دنیا کے ایمان کے ساتھ تولا جائے تو اکیلے ابو بکر صدیق کا ایمان پوری دنیا کے ایمان پر راجے اور غالب ہو ان سب سے بڑھ کر تو ہر صحابی کی ایک فضیلت ایک شان اور ایک منقبت خصوصیت موجود ہے اور آج کے دن کی جو فضیلت اور شان ہے امیر المومن علی بن طالب کے حصے میں آئی اور نبی علیہ السلام نے اس حدیث نے غلبہ اور فتح کی بنیادیں بیان فرما دیں اللہ کے رسول کی محبت ایسی محبت جو اطاعت کے ساتھ ہو اطاعت سے خالی نہ ہو بل به لکان خیر اللہ یہ لوگ اگر صرف وہ کام کرتے رہیں جو میرا پیغمبر دیتا ہے نصیحت کرتا ہے تو یہ ہر قسم کی خیر بھی ہے اور فتح عظیم غلبہ اور نصرت کی تمہید بھی ہے اور آج اسی روحانی تیاری کی پوری قوم کو ضرورت رجوع اللہ کی توبت النسوح کی ایک عزم مسمم کی اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا عزم اور نبی علیہ السلام کی بھرپور اتباع کا عزم اگر یہ عزم شامل حال ہو جائے جس طرح اس قوم نے کل روس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے آج ہندوستان کے ٹکڑے ٹکڑے بھی ہو جائیں اور یہ پوری قوم جھوٹی اور مکار قوم ایک ایسے نظریے پر قائم قوم جو دنیا کا سب سے خبیص نظریہ ہندو مت سب سے گندا اور خبیص نظریہ ہندوازم اسی لیے رسول اللہ علیہ وسلم نے جہاد ہند کو سب سے افضل جہاد قرار دی وہ جہاد کب ہوگا اس کا تعین نہیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں اللہ عالم ہندوستان کے ساتھ ہر جنگ ہر جہاد جہاد عظیم کیونکہ مقصد ہندوازم کا خاتم ہے مقصد اس گندے نظام کو توڑنا ہے جو کہ سب سے پلید اور ناپاک ایک ازم ہے ان کی ثقافت ان کا کلچر انتہائی گھٹیا کلچر ہے جس سے آج بغاوت کی ضرورت ہے یہ جو گھر گھر میں ان کے چینل چل رہے ہیں غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ ان سب کا گلا گھونٹا جائے اور جو اسلامی ثقافت ہے ہمارا عقیدہ ہے اللہ کے رسول کی محبت ہے اور سچی اطاعت ہے اسے دل و جان سے قبول کیا جائے اللہ تعالیٰ نے و نصرت کے لیے حربی تیاری کا حکم نہیں دیا حکم ہے مگر وہ اپنی بساط اور طاقت کے بقدر واحد الحمد تم دشمن کے مقابلے میں تیاری کرو جو تم میں طاقت ہو اس تیاری کا موازنہ کوئی نہیں یہ شرط نہیں ہے کہ دشمن اگر ایٹمی طاقت ہے تو تمہیں بھی ایٹمی طاقت بننا پڑے گا یہ شرط نہیں مستطاعت جو کر سکو جو طاقت ہے وہ کر لو لیکن جو روحانی تیاری ہے اور جو معنوی تیاری ہے وہاں استطاعت کا ذکر نہیں ہے بلکہ اد خلو فصل میں کافا اسلام میں پورے کے پورے آ جاؤ یہ حکم اپنے عقیدے کے ساتھ عمل کے ساتھ اخلاق کے ساتھ اپنی وضا قطع اور لباس کے ساتھ پورے جسم کے ساتھ اسلام میں داخل ہو جاؤ یہ غلبہ کی نوید ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد کے فائدے اسی شے پر قائم وہ جب چاہے جس چیز سے چاہے اپنے بندوں کی مدد کر دے نصر تو وہ بس صبح وہ بد دبور اللہ تعالیٰ نے سبا ہواؤں کے ذریعے میری مدد نہیں کی جب دشمن دس ہزار کی تعداد کے ساتھ مدینے پر جلغار کرنے پر تلا ہوا تھا اور ہماری کمزوری کا عالم یہ تھا کہ اپنے شہر کو بچانے کے لیے اور اپنی عورتوں کی عزت کی حفاظت کے لیے خندق کھود رہے اس سے بڑی کمزوری کیا ہوگی اللہ تعالیٰ نے صبر کو آزمایا عظیمت کو آزمایا صحابہ کے جذبہ جہاد کو آزمایا ان کی زبان سے جنگ کے میدان میں گھروں میں نہیں ٹی وی اسکرینوں پر نہیں بلکہ جنگ کے میدان میں یہ نعرہ سنا کہ نحد اللہ وسلم عدل محمد ماں بقینہ آباد کہ ہم تو وہ قوم ہیں جنہوں نے محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جہاد کی بیعت کر لی جب تک زندہ جب تک یہ سانسیں آ جا رہی ہیں جہاد کرتے رہے تو بھی دس ہزار کا لشکر جو پوری طرح محاصرہ کر چکا تھا اور یہاں انتہائی قلت وسائل کی قلت اور فاتح کا عالم یہ کہ ایک ایک اور دو دو پتھر پیٹوں پہ بندھے ہوئے پھر اللہ تعالیٰ نے جب آزما لیا بیس بائیس دن کا محاصرہ اور اللہ نے ان کے صبر کو سواد کو عظیمت کو صدق تعلق کو آزما لیا تو اللہ کی مدد آ گئی مدد کیا تھی ہوا مدد کیا تھی یہ ہوا اپنے دامن میں ذرے اور چھوٹے چھوٹے کینکر لے کر آئی جن میں بظاہر کوئی قوت نہیں مگر اب یہ ذرے اللہ کے سپاہی بن چکے تھے جس ہوا نے کفار کے کیمپوں کو اکھاڑ دیا اور ان کے خیموں کو بانا کر دیے ان کی آنکھیں مٹی سے بھر گئی ان کے قدم اکھڑ گئے اور وہ ساز و سامان چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہو گئے تو وقت آنے پر یہ ریت کے ذرے اور یہ ہوائیں اللہ کے فوجی بن جاتے ہیں نو علیہ السلام کے مٹھی پر مسلمانوں کی تعداد تھی اور پوری دنیا کفر پر قائم تھی اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی آزمائش کی ان کے صبر کو آزمایا تعلق باللہ کو آزمایا اور پھر اللہ رب العزت نے پانی کے ایک قطرے کو اپنے فوجی کے طور پر اس قوم پر مسلط کر دیا اور یہ پوری قوم غرق ہو گئی تو وقت آنے پر اللہ رب العزت اپنی مخلوق میں جس مخلوق کو چاہے اپنا فوجی بنا کر مسلمانوں کو فتح اور غلبہ دینے پر قادر ہے واحد الحمد حربی تیاری اپنی طاقت کے بقدر کر لو لیکن خلوف سلم کافا اسلام میں پورے پہ پورے آ جاؤ یہ ایک اہم شرط ہے جس کی تحقیق آج ضروری ہے جس کو سمجھنا اور اپنانا آج ضروری ہے آج ہم پر ایک جنگ مسلط ہے اور ہم تیار ہیں اپنی بہادر فوج کے شانہ بشانہ ہم تیار ہیں لیکن اس کے لیے تیاری تیاری حربے بھی کرو لیکن دینی روحانی اور مانوی تیاری بھی توحید کے فہم کے ساتھ اللہ کے پیارے پیغمبر کی اتباع کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ سچے تعلق کے ساتھ سابقہ کوتاہیوں پر توبت النسوح کے ساتھ اللہ کے بندے بن جاؤ پھر اللہ رب العزت کی فتح اور نصرت کے وعدے اور غلبے کے وعدے ضرور مکمل ہوں گے اور اللہ ہمیں فتح ادا فرمائے گا ہندوستان کے جو ہیں وہ بقیے اور ٹکڑے ٹکڑے ہوں گے انشاءاللہ اور یہ پاکستانی قوم انشاءاللہ شاء جس نے اس ملک کو لا الہ الا اللہ کی اساس پر حاصل کیا اسی توحید کی اساس پر انشاءاللہ غلبہ حاصل کرنے میں کامیاب ہوگی بد توفیق ہو بے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہمیں اصلاح احوال کی توفیق دے اور اللہ رب العزت ہمیں توحید خالص سے آراستہ کر دے ہمارے دلوں کو اپنی اور اپنے پیارے پیغمبر کی محبت سے بھر دے ایسی محبت جو قدم قدم پر اللہ اس کے رسول کی اطاعت پر قائم ہو ایسی محبت جو عمل صالح پر قائم ہو الحمد للہ وسلاۃ والسلام علیہ رسول اللہ واغ بہت سے ساتھیوں نے دعا کی اپیل کی ہے بیماروں کے لیے اللہ تعالیٰ تمام بیمار بھائیوں اور بہنوں کو صحت کامل عاجلہ عطا فرما دے اور یہ خاص طور پہ ارشاد صاحب کا ذکر ہے جن کے دل کا آپریشن ہے دعا کریں اللہ پر عزت ان کے آپریشن کو کامیاب کر دے اور اللہ ان کو صحت عاجلہ اور کامل عطا فرما دے یہ آج کا اعلان مدرسہ تعلیم القرآن بالحدیث کے لیے ہے یہ ایک ادارہ شہداد پور شہر میں واقع ہے ضلع سانگڑ اور ہمارے ایک محترم فاضل بھائی دریا خان کلوئی اس کے بانی اور مؤسس بھی ہیں اور اس کو چلا بھی رہے ہیں اپنے انتہائی ایک کمزور وسائل کے باوجود بحمد اللہ طلبہ اور طالبات کی ایک تعداد یہاں زیور تعلیم سے آراستہ ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور آج ظاہر ہے کہ یہ سارے امور وسائل کے متقادی ہیں تو آج یہ ساتھی آپ کے پاس تشریف لائے ہیں آپ ان کے بھرپور تعاون کیجیے انشاءاللہ یہ تعاون کتاب و سنت کی خدمت ہوگا اور تعلیم کے تعلق سے ایک صدقہ جاریہ ہوگا تعلیم کا ایک حرف بھی اگر آپ کے تعاون سے آگے بڑھ جائے تو پھر وہ قیامت تک کے لیے صدقہ جاریہ ہو سکتا ہے تو آپ ساتھیوں